السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار بہادر ہمتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور آج کل ہم سن رہے ہیں خصوصی سلسلہ ذوالحج کے حوالے سے اور ہم نے سنی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کہانی اور پھر قربانی کی کہانی اور آج ہم سنیں گے بکرے کی کہانی اور بکروں کو تو آپ جانتے ہی ہیں ان سے زیادہ دوستی تب ہوتی ہے جب بکرا عید آنے والی ہوتی ہے سنتے ہیں کہانی کا عنوان ہے قربانی کا بکرا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے اختر سلطان اصلاحی نے تصفیہ نے حامد میاں سے کہا تین دن خوب موج مستی کر لو پرسوں صبح سویرے تمہارا چندہ لالا ذبح کر دیے جائیں گے یہ سن کر حامد میاں کی بے چینی بڑھ گئی ایک ماہ سے یہ بکرا حامد کی تفریح کا سامان تھا صبح سے شام تک وہ اسی کے ساتھ کھیلتے تھے انہوں نے پیار سے اس بکرے کا نام چندہ لالا رکھا تھا اور وہ ہر وقت اسے چندا لالا چندا لالا کہہ کر پکارتے تھے وہ ہر وقت بکرے کو کچھ نہ کچھ کھلانے کی کوشش کرتے ایک دن وہ اسے ابلا انڈا کھلا رہے تھے ایک دن انہوں نے اسے پیالے میں ڈال کر گرم چائے بھی پلانے کی کوشش کی اور ایک دن اپنے لنچ باکس میں دیے گئے ویفرز بغیر کھائے اسکول سے واپس لائے اور چندا لالا کو کھلانے کی کوشش کرنے لگے اسکول میں وہ دن بھر اپنے ساتھیوں کو بھی چندہ لالا کی ہی باتیں سناتے اسکول سے واپس آتے ہی وہ بکرے کی خدمت میں لگ جاتے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے اس کا جسم سہلاتے اسے بسکٹ کھلاتے اس کی پیٹھ پر سوار بھی ہو جاتے بکرا بھی ان کا دوست بن گیا تھا جب وہ اسے بلاتے تو وہ گردن ہلاتا کان ہلاتا میں کی آوازیں نکالتا بکرے کے ساتھ حامد میاں کا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا ایک دن تو کمال ہو گیا حامد میاں نے ضد کر لی کہ بکرا یعنی کہ چندا لالا ان کے بیٹھ کے ساتھ باندھا جائے وہ اسے اپنے پاس سلانا چاہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ رات میں اکیلے باہر ڈرتا ہے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا گیا کہ بکرے بہت بہادر ہوتے ہیں اکیلے بالکل بھی نہیں ڈرتے بکرے کے چکر میں حامد میاں کی پڑھائی بھی متاثر تھی وہ اب گھر پر ہوم ورک میں بھی دلچسپی نہیں لیتے تھے ایک دن حامد میاں کی امی نے ان کے ابو سے کہا بکرے کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے حامد میاں پڑھنے لکھنے پر بالکل توجہ نہیں دیتے جب دیکھو چندا لالا کے ساتھ ہی مگن ہے آج کل یہ رات میں بھی بکرے کے ہی خواب دیکھ رہے ہیں نیند میں بڑبڑاتے ہیں اور بکرے کا ہی نام لیتے ہیں ابو نے ہنس کر کہا کوئی بات نہیں بچپن میں بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے چند روز کی تو بات ہے عید الاضحیٰ آئی اور بکرے کی کہانی ختم بچے دو دن میں سب بھول جاتے ہیں مگر آج جب تصفیہ آپا نے کہا کہ تمہارا چندہ لالا بس تین دن کا مہمان ہے تو حامد میاں کی فکر مندی بڑھ گئی تھی وہ سوچ میں پڑ گئے تھے ان کے لیے یہ خیال ہی تکلیف دہ تھا کہ اب چندہ لالا اس کے ساتھ نہیں رہیں گے چندہ کی گردن پر چھلی چلے اس کے تصور سے ہی ان کی روح کانپ اٹھی تھی وہ امی کے پاس گئے امی ابھی روٹی بنا رہی تھیں انہوں نے امی سے کہا امی سنیے تصویر باجی کیا کہہ رہی ہیں کیا ہمارا چندہ لالا بقر عید کے دن ذبح کیے جائیں گے چندہ لالا کی بھی قربانی ہوگی میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا چندہ لالا کے بغیر مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا امی آپ ابو کو منع کیجیے بقرعید کے دن ہم لوگ مٹن مارکیٹ سے تھوڑا سا گوشت خرید لیں گے حامد میاں کی بات سن کر امی مسکرا کر گئیں وہ جانتی تھیں کہ حامد کو سمجھانا آسان نہیں ہے اسے تو بس اس کے ابو ہی سمجھا پاتے ہیں شام میں جیسے ہی حامد کے ابو کالج سے آئے حامد میاں ابو کے پاس پہنچ گئے حیرانی اور پریشانی ان کے چہرے سے ہی نظر آ رہی تھی اور آج تو وہ ابو کو السلام علیکم بھی کہنا بھول گئے تھے ابو دیکھیے تصویر آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں مجھے ان پر بہت غصہ آ رہا ہے بتائیے بیٹا تصویر آپ ہی کیا کہہ رہی تھیں تصویر آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ پرسوں تمہارے چندر لالہ ذبح کر دیے جائیں گے پلیز ابو ایسا نہ کیجیے چندن لالا میرے دوست بن گئے ہیں ابو آپ ایسا کیجیے نا آج شام میں بکرا منڈی چلیے اور ایک دوسرا بکرا خرید لیجیے قربانی کے دن وہی ذبح کیا جائے گا چندن لالا کو ہم لوگ اپنے ساتھ ہی رکھیں گے ہاں، حامد نے اپنی سمجھ سے ابو کو ایک بہترین مشورہ دیا تھا ابو مسکرائے اور بولے حامد بیٹا آپ نے اس دن حضرت ابراہیم کا قصہ تو سنا تھا نا جی جی ابو قصہ تو بہت دلچسپ مزیدار تھا مجھے پورا یاد ہے اچھا تو یہ بتائیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو اسماعیل نے کیا جواب دیا تھا حامد میاں تھوڑی دیر خاموش رہے پھر بولے اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے حامد میاں کا جواب بالکل صحیح تھا ابو نے تھوڑی دیر سوچا پھر کہنے لگے دیکھیے حامد میاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو ابراہیم اور اسماعیل نے بالکل چوں چرا نہیں کی خوشی سے اللہ کا حکم ماننے کو تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اسماعیل کے علاوہ کسی اور کی قربانی قبول کیجیے اسماعیل سے مجھے بہت محبت ہے حالانکہ اسماعیل علیہ السلام اپنے ماں باپ کے اکلوتے تھے بہت لاڈلے تھے اب یہ بکرا ہم نے قربانی کی نیت سے خریدا ہے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے اس لیے لے آئے کہ یہ ہمیں رچ بس جائے ہمیں اس سے محبت ہو جائے یہ کھا پی کر اور تندرست صحت مند ہو جائے ہم نے اسے خوب کھلایا پلایا آپ نے بھی خدمت کی اب ماشاء اللہ یہ خوب صحت مند بھی ہو گیا ہے بیٹے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں جس سے ہمیں محبت ہو اب اس بکرے سے پورے گھر کو محبت ہو گئی ہے جب یہ ذبح کیا جائے گا تو سب لوگوں کو تکلیف ہوگی مگر ہم لوگ اسے اس لیے ذبح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جسے پیر نبی نے فرمایا کہ قربانی کے جانور پلے سرات پر تمہاری سواری بنیں گے جی ابو وہ تو مجھے معلوم ہے مگر میرا پیارا چندہ لالا میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا حامد میاں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے بیٹے کیا آپ پسند نہیں کریں گے کہ لالا قیامت کے دن پلے سرات پر آپ کو دوبارہ مل جائے اور ہمیشہ کے لیے مل جائے اگر ہم نے اسے ذبح نہیں بھی کیا تو کیا یہ سال دو سال میں خود ہی مر جائے گا پہاڑی بکروں کی عمر تو زیادہ نہیں ہوتی ہم آپ کے لیے دوسرا میمنا خرید کر لائیں گے جب وہ بڑا ہو جائے گا تو ہم اگلے سال اس کی قربانی کریں گے نہیں ابو آپ میمنا نہ لے آئیں ایک سال تک وہ ہمارے پاس ہی رہے گا تو ہمیں اس سے اور زیادہ محبت ہو جائے گی پھر اس کو قربانی کریں گے تو اور تکلیف ہوگی حامد میاں کی رونی آواز سن کر ابو مسکرائے اور بولے بیٹا قربانی کا تہوار تو اسی لیے آتا ہے کہ ہمیں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی عادت ہو جائے قربانی کے دن تو ہم جانور ذبح کرتے ہیں لیکن اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو ہم اپنی دوسری پسندیدہ چیزیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے حامد میاں نے گردن جھکا لی تھی ان کی سمجھ میں ابو کی بات آ گئی تھی اور انہیں اطمینان ہو گیا تھا کہ چندہ لالا انہیں پلے سرات پر دوبارہ مل جائیں گے جہاں سے وہ انہیں اپنے اوپر بٹھا کے تیزی سے جنت کی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ اللہ آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ